استغفار سے زبان کی اصلاح حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بہت تیز زبان ہوں اور اکثر میری تیز زبانی میرے گھر والوں کے خلاف ہوتی ہے کچھ علاج بتا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ استغفار کیوں نہیں کرتے میں تو دن رات میں یا فرمایا یا رات میں یا فرمایا دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں عن حذیفت انہ قال یا رسول اللہ انی رجل ذرب اللسان و ان عامت ذالک على اہلی فقال فأين أنت من الاستغفار إني لا استغفر الله في اليوم والليلة في اليوم والليلة أو في الليلة أو في اليوم مئة مرة